آؤ میدان میں ایک نہیں دس جگہ پہ آؤ زمین کے اوپر آؤ یا سمندر کی سطح پہ آؤ لیکن بہادروں کی طرح للکار کے میدان میں آؤ اپنی دشمنی کو چھپا کے نہیں اپنی دشمنی کا غازہ اپنے چہرے پہ اپنی دشمنی کی کالک اپنے چہرے پہ مل کے تم میدان میں آؤ آؤ للکارو امت مسلمہ کو للکارو آؤ اپنے مظالم کو چھپانے کی بجائے وا شگاف الفاظ میں کہو کہ تم اسلام کے دشمن ہو آؤ تم بھی تم بھی کوسوو اور بوسنیا کے کافروں کی طرح میدان میں آ کے مقابلے کی بات کرو انشاءاللہ ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے ہم بکھر چکے ہیں خدا کی قسم ہم خلافت جیسی نعمت سے محروم ہیں ہم اجتماعیت سے محروم ہیں ہم اپنی قوم کے اندر آستین کے سانپ رکھتے ہیں ہمارے اوپر منافق مسلط ہیں لیکن اس کے باوجود تم بتاؤ کہیں تم نے ہمیں للکارا ہو اور امت محمدیہ کے لوگوں نے تمہیں جواب نہ دیا ہو تم افغانستان میں سوویت یونین کی شکل میں آئے تو ہم وہاں مجاہدین اسلام کی شکل میں پہنچے ہوئے تھے تم چیچنیا میں روس کی شکل میں آئے تو وہاں ہم چیتن جانبازوں کی شکل میں پہلے سے موجود تھے تم اسرائیل میں اپنے ٹینک تیارے لے کر آئے تو ہم بھی اپنے ہاتھ میں پتھر لیے وہاں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے بے حمد اللہ موجود تھے تم نے کشمیر کی وادی میں خون کا بازار گرم کیا تو ہم بھی اپنی ماؤں بہنوں کے جلد میں اور ان کے ساتھ تمہارے مقابلے پہ آج کپواڑا سے لے کے ہندواڑا تک اور دلی تک تمہارے مقابلے میں موجود ہیں اگر تم نے کوسوو اور بوسنیا میں جا کے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہم وہاں بھی تمہارے مقابلے میں بھی ہم دلّہ موجود تھے اور ہم نے تمہیں مایوس نہیں ہونے دیا تم نے ازبکستان میں آ کر اسلام کو للکارا وہاں وہاں بھی ہم موجود تھے تم نے تاجکستان میں جا کے اسلام کے گلے پہ چھری پھیرنا چاہی ہم وہاں بھی موجود تھے تم نے روم کے ایک ہوٹل میں جا کے افغانستان پہ ظاہر شاہ کو مسلط کرنا چاہا ایک چاقو لے کے ہم وہاں موجود تھے تم نے ہمارے نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں میں بند کرنا چاہا تمہارا جہاز تھا اور اس کے اوپر ہم خود موجود تھے